حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور بھول کر کھا پی بیٹھا ہوں آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں کھلایا اور پلایا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار تین سو اٹھانوے